مت کے اوپر کر دیا عرض کیا مولا کال کالا جی جیت نہیں کیا تمہیں علم کا نبی تھے نا اور کوئی ہوتا تو فتوا لگا دیتا کہتا با مولا و مولا تو ہی ہم سے سوال کر رہا ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ نہیں کہا بلکہ جناب آسا اوپر اٹھا کے رض کر دی مولا کالا ہی آسا آسو علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَبَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَى یا اللہ یہ میرا آسا ہے آتا وقع علیہ یا اللہ اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں تکیہ لگا, تکیہ لگا کے ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا ہوں واہ شو غن یا اللہ اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے بھی جاڑ لیتا ہوں والی ہار بخرا اگر آپ اس آیت کریمہ میں غور کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب موسا علیہ السلام عرض کر رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یہ صرف آسا ہی نہیں یہ میرا سہارا ہے میں اس پر سہارا لے لیتا ہوں واہ شبہ علی غنمی یا اللہ صرف میرا ہی سہارا نہیں بلکہ میری بکریوں کا بھی گزارا ہے اس سے پتے جھاڑ کے اپنی بکریوں کو کھلا لیتا ہوں یا اللہ میں سہارا ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور میری بکر میرا جناب بکریوں کے لیے وزیر خوراک بھی ہے اس سے میں بکریوں کے لیے خوراک مہیا کر لیتا ہوں اور آگے فرمایا پر بوخرا یا اللہ اور یہ میرے اس میں اور بھی بہت سے کام ہیں یہ نہیں کہا نا یا اللہ کھل کے بیان اور بھی بہت سے کام لے لیتا ہوں یا وہ کیا کام ہے اگر کوئی بکری ڈنگی چبی ٹیڑھی ہو جائے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے تو جناب والا اس کو برسا کر اس کو سیدھا کر لیتا ہوں اور یہ نہیں کہا کہ یا اللہ کوئی کافر بےمان ٹیڑھا ہو جائے تو اس کے سر پر مار کر بھی سیدھا کر لیتا ہوں بہت سے فائدے ہیں نا مار مجھے اس سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں یہاں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت فرما دیتے موسا تو نے مجھے چھوڑ کر اس ڈنڈے کے فائدے بیان کرنے شروع کر دیے میرے اوپر سے تیرا توکل اٹھ گیا میرے اوپر سے تیرا عقیدہ اٹھ گیا تو مشرق ہو گیا نہیں بلکہ اللہ فرما اللہ نے فرمایا موسا جس آسے کے تو جس آسے کے تو فائدے بیان کر رہا ہے میں کبھی اس کو بے فائدہ رہنے نہیں دوں گا اس میں اور مزید فائدے رکھ دوں گا اللہ پر ماتا ہے تو نے تو یہ فائدے بیان کیے اب کالا یا موسا اس آسے کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی نسبت جو ہے اللہ کے نبی سے ہو گئی ابھی اللہ کو اتنا پیارا ہو گیا کہ اس کا تذکرہ سننا اللہ نے شروع کر دیا اس کے فائدے سننے شروع کر دیے اس کی تعریف شروع کر دی کیوں اس آسے میں کوئی کمال نہیں تھا کمال تھا تو اللہ کے محبوب سیدنا عیسف سیدنا موسا کلیم اللہ میں تھا اگر اللہ کو پیار تھا تو موسا کلیم اللہ سے تھا موسا کلیم اللہ کی نسبت سے اللہ نے اس آسے کا تذکرہ بھی قرآن میں فرما دیا فرمایا نا اب فرمایا اب دیکھ تو دیکھ موسا کالا القیہ موسا فلقا فائزہ ہے یا تم فرمایا اسے ڈال دے اے موسا اسے ڈال دے جب موسا علیہ السلام نے ڈال دیا بھائی دہیا ہے پھر جناب والا وہ آسا آسا نہ رہا بلکہ ازدہا بن گیا اللہ چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے نا ایک غیر جنس سے غیر جنس کو بنا دیا اب کیا ہوا موسا علیہ السلام نے وہ آسا لے لیا موسا علیہ السلام وہ آسا لے کے جناب جس کے فائدے رب العالمین کے سامنے بیان کر رہے ہیں قوم کے ساتھ موسا علیہ السلام جا رہے ہیں تو قوم عرض کرتی ہے موسا علیہ السلام پیاس لگی ہے تو موسا علیہ السلام نے بار سمدیت میں عرض کی مولا قوم قوم پیاسی ہے اب کیا کروں تو اللہ نے فرمایا ہے موسا جس آسے کے فائدے بیان کر رہا تھا نا ذرا نکالنا اس کو ویس نبری بی کل اور جب موس علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا سا مارو اے موسا جس آسے کے فائدے بیان کر رہا تھا اس کو مار کر تو دیکھ پھر کیا ہوتا ہے جناب موسا علیہ السلام پتھر پر آسا مارنے لگے قوم کہنے لگی ٹھہر جاؤ اے موسا علیہ السلام ٹھہر جاؤ فرمانے لگے اب کیا ہے کہنے لگے ہم بارہ قبیلے ہیں بارہ قبیلے ہیں ہم جناب ایک گاڈ سے پانی نہیں پیئیں گے ہمیں تو چشمے علیحدہ علیحدہ چاہیے ہمیں جناب گاٹ علیحدہ علیحدہ چاہیے ہمیں ٹوٹی علیحدہ علیحدہ چاہیے اللہ نے اللہ کی بارگاہ کا عرض کی اللہ کون تو بارہ چشمے مانگ رہی ہے علیحدہ علیحدہ مانگ رہی ہے موسا علیہ السلام کو حکم ہوا قل حجر اے موسا اے پتھر پر اے پتھر پر اس آسا کو مار کے تو دیکھ تو پھر کیا ہوا فن فجارت من حسنتا شرط آئینا آہا اللہ کے نبی نے جب جناب آسا مارا پتھر پر آسا مارا تو پھر ہم نے اللہ فرماتا اس سے فوراً ہی اس میں سے بارہ چشمے بہ نکلے کدالی کل ناسم ہوں تو ہر کسی نے اپنا اپنا بارہ چشمے جو نکلے تھے اپنی اپنی گاٹ پہچان لی اب دیکھ لیں یہی وہ آسا ہے جس کی نسبت موسا کلیم اللہ سے ہے جب پکڑتے ہیں تو آسا بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتے ہیں تکیا بھی لگا لیتے ہیں اور جناب جب فرعون ٹیڈا ہو تو ڈال ڈالتے ہیں تو ازدہا بن جاتا ہے آسا ایک فائدے بہت اور آگے دیکھ لیجئے گا جناب موسا علیہ السلام جب قوم کو لے کر بحر کلزم پر پہنچے تو حالت یہ تھی آگے بحر کلزم تھا پیچھے جناب فرون کی فوجیں لگی ہوئی تھی موسا کلیم اللہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین اب کیا ہوگا قوم قوم قوم جناب ادھر دریا ہے ادھر جناب پہ کی فوجیں ہیں درمیان میں ہم پس گئے ہیں اب کیا کریں اللہ نے فرمایا موسا جس آسے کے تذکرے میرے ساتھ کرتا تھا فائدے بیان کرتا تھا اب اس کو ذرا مار تو صحیح دریا پر مار کل باہر اللہ نے جب حکم دیا تو پھر فن کا پکانا کلو پھر کن دل جب موسا علیہ السلام نے آسا مارا دریا پھٹ گیا جناب بارہ رستے بن گئے قوم جناب والا ایک دوسرے کو دیکھتی بھی جا رہی ہے اصل واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ جب کسی چیز کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہو جائے وہ چیز متبرک اور محترم ہو جاتی ہے اور اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے اگر یقین نہ آئے تو قرآن کریم کے پندرہویں پارے کو اٹھا کر دیکھ لیں پندرہویں پارے میں اللہ رب العزت نے جناب جناب صحاب کا واقعہ بیان فرمایا ہے اللہ فرماتا متا ہے تحسم اے کا رو دلی بو تلیہ مین ذات وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ اللہ جناب والا صحاب کاف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس سے پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَا تَزَاوَرُ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله ترى ترى ادے مخاطب میرے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا اے محبوب تم اس سورج کو دیکھو گے جب نکلتا ہے تو ان کی غار سے غار کے دائیں طرف بچھ جاتا ہے یعنی غار کے اوپر سے نہیں جاتا غار کی بائیں طرف بچھ کر جاتا ہے جب تلو ہوتا ہے ان کا فیم ذات یمی جناب جب نکلتا ہے تو غار کی دائیں طرف بچ جاتا ہے ویزا غربت ذات سیما اور جناب جب غروب ہوتا ہے ڈوبتا ہے تو اس سے بائیں طرف کترا جاتا ہے کبھی بھی کبھی بھی سیدھا نہ چڑھتا ہے نہ ڈوبتا ہے سورج بھی اللہ کے ولیوں کا احترام کرتا ہے چڑھتے ہوئے بھی یمین کی طرف جو ہے جھک کر چڑھتا ہے بچھ کر چڑھ چڑھتا ہے اور جب جناب غروب ہوتا ہے تو پھر جناب بائیں طرف جناب والا کترا کر گزر جاتا ہے کہیں اللہ کے محبوبوں کو اس سے اظہار نہ ہو جائے پی من اللہ فرماتا ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ غار جو ہے وہ کہیں چھپی ہوئی ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے اس غار کے غار کھلے میدان میں ہے من پی من آیات اللہ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں آیا اور نشانی کیا ہیں وہ مردے وہ قبریں نہیں اللہ کے محبوب اللہ یہ فرما رہا ہے جہاں میرا بندہ سویا ہوا ہو خغار میں ہو یا مزار میں ہو اس کو جو ذالک من یا اللہ وہ غار میں ہو یا مزار میں ہو وہ میری نشانی ہے میں یا دل ہوں پل مخت وہ میں پلنگ بلیم مرشدہ اور جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ہر کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہیں ہاں جی اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے وہ تحسب وهم رقود ذات اليمين وذات الشمال یہ مت سمجھنا میرا بندہ میرا محبوب میرے ساتھ تعلق والا میرے ساتھ واسطے والا میرا بندہ میرا بندہ ان کو جناب تم جناب مردہ نہ سمجھنا مرے ہوئے نہ سمجھنا فوت شدہ نہ سمجھنا بلکہ انہیں تو تم سوئے ہوئے بھی نہیں جاگتے ہوئے سمجھو انہیں جاگتا سمجھو کیوں وہ تو سوتے ہیں لیکن تم سوتا ہوا بھی نہ سمجھو تمہارے لیے تو سوچتا ہوا سمجھنا بھی گنا ہے تم انہیں سوتا ہوا بھی نہ سمجھو بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ سوتے ہیں لیکن وہ تحسب کام رکو تم انہیں جاگتا سمجھو وہ سوتے ہیں تم جاگتا سمجھو کیوں ون ذات و ذات تم مردہ گمان نہ کرو مردہ نہ سمجھو بلکہ میں ان کی کروٹیں بدلتا ہوں ہاں، ہاں، ہاں۔ سبحان اللہ میں ان کی کروٹیں بدلتا ہوں کن کی وہ اللہ کا بندہ خار میں ہو یا مزار میں میں ان کی کروٹیں بدلتا ہوں ذات ذات و الشمال اور ان کی کبھی کبھی میں دائیں طرف یمین کبھی شمال کی طرف جو ہے ان کی کروٹیں بدلتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف بلیوں کا تذکرہ نہیں پہلے منہ سارے سلام کے آسے کارج کر رہا تھا اب موسا علیہ السلام کے آسے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے بلیوں کی نسبت سے جو کتا ساتھ ہے کتا بلی کی نسبت ولیوں کے ساتھ جو کتا ہے اس کا ذکر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اللہ فرماتا ہے وقت کیوں کتا اور قرآن کہاں کہاں قرآن کہاں کتا کتا نجس قرآن جو ہے اللہ کا کلام لیکن اللہ کتے کا ذکر قرآن میں بیان فرما رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ کتا ہے اس لیے بیان فرما رہا ہے اس کتے کی نسبت ولی سے ہو گئی اس لیے اللہ رب العزت نے اس کتے کا ذکر قرآن میں فرما دیا آپ نے دیکھا بعد لوگ لوگ سگے مدینہ کہنے سے کتنا جناب ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ سگے مدینہ کیوں کہہ لیا کتے کے ساتھ اپنی تشبیح کیوں دے لی میرے اللہ حضرت کے وہ شیر جن پر اعتراض کرتے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا میرے داتا مجھے ٹکڑا مل جائے یہ مولانا حشمت علی خان صاحب کا شیر ہے اعلی حضرت کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہے ہیں میرے آکا میرے داتا مجھے ٹکرا مل جائے دیر سے آس لگائے ہے یہ کتا تیرا اور آگے کہتے ہیں اس عبید رضوی پر ہو کرم کی نظر بد سہی چور سہی تو یہ کتا تیرا اگر کوئی سگے مدینہ کہے تو یہ لوگ جو ہے جناب ان کی جانو جانے جان نکل جاتی ہے کہتے دیکھ لیا اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ کتے سے تشویر دی ہے اور کتے سے موازنہ کر رہے ہیں اور جناب والا کبھی جناب ہم کہیں سگان مدینہ ہم سگے اتار کہیں تو اطراد ہونا شروع ہو جائے لیکن خود سن لو حوالہ سن لو قصائد قاسمی اور جناب قصائد قاسمی میں یہ شیر موجود ہے جواب عرض کر رہا ہوں اور وہ شیر طرح ہے کہ کروڑوں جرم کیے آگے یہ نام کا اسلام کرے گا یا نبی اللہ کیا میرے یہ پکار لاکھ ہے لیکن بڑی امید ہے یہ شیر کو غور سے سنیں امید لاکھوں ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار کہ ہو سگانے قاسم ننوتوی اگر چاہاں تے سخت تو سخت لفظ بول سکنا ساڈے علماء دے خلاف پونکن والے کتیاں نو سخت تو سخت لفظ بول سکنا لیکن نہیں اس لیے نہیں کہ میرے وچ فرق ہی رہ جائے گا حالانک زبان میرے منہ بچ بولن کی ہمت بھی رکھنا یہ وہ کہہ رہا ہے جڑا اولا جندگی جنگی دہلی سال جانی حضرت خلاف پونک دے نا می روما ویخ رہا اپنی پہلی جدگی جوانی دے حالت جناب اے اے دی دی اے جنابیت سی حسن رضا بول بولدیا فکرا حسن رضا می اجازت دے میں میں لفظ بولا ہے ہاں جی اپنی پہلی زندگی وچ اپنی پہلی زندگی وچ جنابے والا سارا عرصہ کھنگ دیا مر گیا تے کھنگ کھنگ کے کھنگ کھنگ کے تے مورا ہوا بھی نکلتی سی تے پچھوں دی بھی ہوا نکل سی تہن پتا کھانسی والے دا دمے والے دا کی ہار ہند آخر جناب پچھو بھوک بھر کے اگو مورا کٹتا رہا تین سال سخت لفظ نہیں بولتا کیوں سید آلہ حضرت دے خلاف بونکنے والے کتیا دا علاج سڈے کول موجود ہے قاسمی حصہ تیسرا پڑھ کے ویخ ویک لوگ موجود ہے لیکن کسا قاسمی بچے شیر موجود ہے امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار کیوں جی اوئی اوئی لفظ جڑے سیدی اعلی حضرت نے فرمائے نے وہی لفظ ایتھے بھی موجود ہے تے میں تے کہنا یہ بڑی نسبت ہے اللہ فرماندا ہے وقلبہم باسطن ذراعیہ بالوسیل حالانکہ نبی نہیں ولی نے ولیاں دا کتا شان اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کا کتا اپنی کلائیں پھیلائے ہوئے گار کی چوکٹ پر ہے اللہ کرے ابھی بھی مدینے کے کتیا ہو جائیے وکل بوسی تم جرا تے حضور علیہ آئی والسلام آپ دی نسبت نال تل ہی ہو رے اے جی بے مان مولوی بھی تڑپ گئے تڑپ تڑپ کے کہن لگے کدے مدینے دے کتیاں اسی شمار ہو جائیے تو گرامی قدر حضور علیہ سلاد و سلام کسی بھی نسبت اللہ والے بھی نسبت بڑی چیز ہے قسم خدا دی لے کے تار لے گی کدے ڈبن نہیں دین لگی کیوں اللہ رب العزت نے فرمایا سن قرآن دوسرا پارا اللہ فرماندہ ان آیت ملک ہی کم تابو تو پی تک تم میر کم

کہ اج پیر نصردی گولر بھی اج وفات ہو گئی ہے دی نسبت بھی ایک ولی کامل نال سی اس ولیے کامل دی نسبت نال اگر کچھ گناہ بھی ہوئے ہون گے اللہ رب العزت معاف فرما دین گے اپنے حبیب دے صدقے تے نسبت کدے نہ لے مقامات اولیاء پڑھ کے ویس لے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ جناب ایک دن اثر کی نماز کے بعد اپنی بستی سے باہر نکلے دیکھا دو آدمی جا رہے ہیں وہ پوچھا کہاں جا رہے ہو بھائی تو کہنے لگے جناب انہوں نے رد کیا ہم مدینہ جا رہے ہیں گولڑا شریف کے قریب ایک مدینہ گاؤں ہے جیسا گجرات میں بھی ایک مدینہ ہے مدینہ گاؤں ہے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مدینہ تو ادھر نہیں انہوں نے کہا اس مدینہ جا رہے ہیں جو گجرات کے قریب مدینہ ہے آپ نے فرمایا تم لوگ اس مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے جو جنت سے بھی افضل ہے انہوں نے عرض کیا کہا ہم غریب ہیں وہاں کیسے جا سکتے ہیں کیسے جائیں آپ کے چہرہ اقدس پر جناب والا جلال فقر جو ہے وہ رقص کرنے لگا فرمایا وہ دیکھو سامنے کیا ہے جب انہوں نے نگاہ اٹھائی تو سامنے روزہ تو تھا حضور علیہ سلا تو سلام کا روزہ نظر آ رہا تھا اس ولی کامل کی نسبت سے آج انہیں کے نسل پاک سے انہی کی جناب اہل پیس سے ایک فرزند چلا گیا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما دے کیونکہ ایک ولی کی نسبت تھی نا نسبت ولی سے جناب بہت بڑی بات ہے نسبت ولی ہونا کیوں کسی نے جناب کیا خوب کہا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اب دور نہیں میرے سید دی مولائی دی مولا جائی مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلے بریل رحمت اللہ اللہ آپ کے پیرو مرشد آپ کے پیرو مرشد فرماتے ہیں مجھ سے اگر قیامت کو حساب ہوا پوچھا گیا کیا لائے ہو تو میں رب جلال کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا یا اللہ تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لے کے آیا ہوں ہاں؟ یہ نسبت ولی ہے نسبت ولی تار دیتی ہے اور کسی محبوب چیز کی نسبت جو ہے کبھی بے پیدا نہیں ہو رہتی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے تو گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی اللہ نے فرمایا ان آیت ملک ہی کم تابوت فيه سكينة من ربكم تالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہاری طرح کی طرف سے دلوں کو سکون ہوگا سکین تم میر رب و اس صندوق میں کیا ہوگا وبک تم اماں ترک آلو موس والوہ رو ن تلول ملائی اللہ وبکی تم اماں وبکی یا تم اماں ترک آلو موس و لوہارو اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزد موسا اور معزد ہارون علیہ السلام کا ترکا سے تھی تفسیر در منصور تفسیر مظہری ان کو اٹھا کر دیکھ لو ان میں یہ بات موجود ہے کان پی ہے لوہان من تو ورداد اللواح رتاہ موسا و نو ومامت و ہارون وساہو وہ اس میں اس صندوق میں دو تختیاں تو رات کی کچھ شکستہ تختیوں کے ٹکڑے تھے اور موسا علیہ السلام کا آسا مبارک آپ کا جوڑا مبارک ہارون علیہ السلام کا جناب والا ماما شریف آپ کا سا شریف اس میں موجود تھا اور جناب والا اس سے کیا ہوتا تھا یہ بے نفع چیزیں تھی بے فائدہ چیزیں تھی جا کے تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو کہ جناب جب اہل ایمان اس تابوت کو لے کر آگے آگے اس تابوت کو لے کر چلتے تھے کفار کی فوجیں باغتی جاتی تھی پتہ ہوتی جاتی تھی آسائے موسا کی نسبت سے امام ہارون کی نسبت سے اور جناب والا آپ کے جوڑے کی برکت سے ہارون علیہ السلام کی پگڑی شریف کی برکت سے اسی لیے سلطان محمود غزنوی سومناتھ کا مندر کس نے پتا کیا تھا سلطان محمود غز اب حملے پہ حملہ حملے حملے پہ پہ حملہ حملہ کر رہے ہیں لیکن پتا نہیں ہو رہی تو ایک دن ان کے پاس جبا تھا اپنے پیر کا ہاں، سید ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کا جبا شریف آپ کا جبا شریف تھا آپ کا آپ کا پرہن مبارک تھا اور پرہن مبارک کو آگے رکھ کر جناب سر سجدے میں رکھ لیا اے اللہ اس پرہن کے صدقے سے سومناتھ کو فتح عطا فرما دے سومناتھ کی فتح عطا فرما دے سومناتھ فتح ہو گئی تو جناب جناب والا اپنے پیر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے پیر بھی بازمیر تھے نا پوچھا میرے پرہن کا کیا کیا ہے ایک ایک سلطان محمود غزنوی ایک میرے پرہن کا کیا کیا ہے ارے کیا جی ظہور اس کے بدلے میں امناد سومنات کی پتہ لے لی ہے تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے اے محمود الحسن اے سلطان محمود غزنوی تو نے اس کے بدلے میں بہت کم مانگا ہے اگر اس کے بدلے میں ساری کائنات بھی مانگتا تو اللہ تا فرما دیتا تو گرامی قدر کسی چیز کی کسی اللہ والے کے ساتھ نسبت ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ایسی بات نہیں نسبت بڑی چیز ہے اگر ہارون علیہ السلام کا آسا مبارک جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے جناب والا ہارون علیہ السلام کی پگڑی جو ہے وہ فائدہ دے سکتی ہے ہم جناب موسا علیہ السلام کا جناب آسام جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے جناب جناب والا جناب موسا علیہ السلام کا جوڑا فائدہ دے سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیوں نہیں پیدا دے گی ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نسبت بڑی چیز ہے اسی لیے مولوی قاسم نوتوی اس کے بارے میں یہ بات لکھ لو یہ شیر اگر وہ کتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتا ہی ہوگا لیکن ہمارے اوپر اعتراض نہ کرو ہم نے انتظامی جواب کے طور پر یہ شیر قصائد کاشمی کا سنا دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ان شیروں پر اعتراض کرنا چھوڑ دو جن شیروں میں اعلیٰ حضرت نے اپنی نسبت جناب مدینے کے کتے کے ساتھ کی ہے وہ بھی کہتا ہے امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ ہو سگانے مدینہ میں ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار تو جناب اب دیکھ لیں نبیوں کے تبرکات سے فائدہ قوم کو ملا اور جنہوں نے توہین کی اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا تفسیروں میں یہ بات موجود ہے کون اس قوم نے دیکھا کہ اس صندوق کی وجہ سے ہم پر غلبہ حاصل کرتے ہیں چھین لیا کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا وہاں لوگوں نے جناب پیشاب و پخانے کرنے شروع کر دیے تو ہوا کیا جب ان تبرکات کی توہین ہوئی تفسیروں میں یہ بات موجود ہے جب جناب ان کی توہین ہوئی جو بھی ان کے ان کے پاس پیشاب کرتا وہ پیشاب کی بیماری میں مبتلا ہو کے مر جاتا یہ صحیح بات ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا لیکن جنہوں ادب کیا احترام کیا جنہوں نے جناب والا احترام کیا دنیا اور آخرت کی نعمتیں پالی او خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میرا بیٹا مجھ سے سوال کر رہا تھا عربی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا خالد بن ولید سیف اللہ خالد بن ولید سیف اللہ کتاب پکڑی میرے پاس آ گیا کیونکہ مجھ سے تقریباً بیس پچیس کلو میٹر تیس کلو میٹر دور رہتا ہے وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا ابا جی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا کیا بات ہے وہ کہتے ہیں جناب خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب ان کو رسول اللہ نے دیا یہ کتاب شاہد ہے اور جناب فاروق جناب ابو بکر صدیق کے زمانہ میں وہ جناب والا سپا سلار رہے جو فاروق اعظم کا زمانہ آیا انہوں نے معذول کر دیا ان کو اور معذول کر کے حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ ابن جرار رضی اللہ تعالی انہوں کو سپا سلار بنا دیا یہ خالد بن ولید جو سیف اللہ کے لقب سے پہچانے جاتے تھے ان کی بڑی جناب تمنا تھی کہ میدان جہاد میں شہادت کا رتبہ حاصل پا کر لیں شہید ہو جائیں لیکن اس سے محروم کر دیا گیا اطراف لے کر جو ہے وہ میرے پاس آیا میں نے کہا بیٹا سون اگر ایک طرف جس کو لقب سیف اللہ کا دیا ہے تو دوسرے کو جو لقب ہے وہ امین الامت کا لقب دیا گیا ہے اشرا مبشرہ سے ہیں جن کو جناب زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے مرتبے میں دونوں میں کوئی کم نہیں ہے لیکن یہ بات یہ لقب رسول اللہ نے صاحب اللہ عطا فرمایا تھا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید شہید ہو جاتے بہت سے ایسے موقع آئے ہیں بہت سی ایسی جگہ آئی ہیں بہت سے ایسے مقامات آئے ہیں کہ جناب کوئی جگہ چانس نہیں تھا لیکن چونکہ اس لیے شہید نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کا لقب تھا اللہ کی تلوار اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی اگر اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے تو پیچھے کیا رہتا ہے اسی لیے ان کے نصیب میں جانا جناب والا جہاد تھا غازی تھے لیکن شہید نہیں ہو سکتے تھے میرے جواب سے مطمئن ہو گیا میں نے کہا سن ایسا بھی وقت آیا ایک طرف کپار کا لشکر تھا کپار کی جناب والا بہت بڑی تعداد تھی بہت بڑی نفر جناب نفری تھی ادھر کفار کے جناب لاکھوں کی تعداد میں لڑنے والے تھے ادھر مسلمان بیس ہزار تھے بیس ہزار کے مقابلے میں تقریباً ساٹھ مجاہدین گئے ساٹھ میں سے جناب دو شہید ہو گئے دو جناب انہوں نے گرفتار کر لیے کپار نے ان کے پانچ ہزار جو ہے وہ قتل کر دیے گئے پانچ ہزار گرفتار کر لیے گئے اور جو دو گرفتار کر کے وہ لے گئے تھے ان کو لے جانے کے لیے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ وہ کہنے لگے ان دو کو میں لے کے آؤں گا لینے چلے گئے اکیلے چلے گئے جب وہاں گئے اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اس سے وہ پوچھا کیسے آئے ہو کہنے لگے فرمانے لگے میں ان دو مجاہدین کو لینے آیا ہوں وہ کہنے لگا ارے تو دو کی بات کر رہا ہے اب تو میرے گھیرے میں آ چکا ہے میرے جناب میرے گھیرے کے اندر ہے تو خود کیسے بچ کر جائے گا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ لفظ سنا تو اتنی تیزی سے اتنی پورتی سے جناب تلوار نکالی اور اس کے گلے پر رکھ دی اس نے کہا اس کو کہنے لگے ارے اس دو کو لاتا ہے یا تیرا بھی کام تمام کر دو اس نے جناب والا فوراً ان دو کو بھی باہر نکالا حضرت خالد بن ولید تیسرے اس کے بادشاہ کو بھی لے کر واپس گئے ایسے ایسے موقع آئے ہیں کیونکہ اللہ کی تلوار تھی اللہ کی اللہ اپنی تلوار کی خود حفاظت فرماتا ہے وہ تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی تھی اس لیے اگر شہید ہو جاتے تو اسلام پر میرے نبی کی زبان پر دبا آتا تھا کہ سیف اللہ جس کو کہا اللہ کی تلوار بھی ٹوٹ گئی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا ممکن ہی نہیں تھا تو گرامی قدر وہ سیف اللہ میدان جہاد میں جہاد کر رہے ہیں کابر سے لڑ رہے ہیں لڑتے لڑتے سر سے ٹوپی گر گئی تلوار پھینک دی پھینک کر ٹوپی تلاش کرنی شروع کر دی ٹوپی تلاش کر کے سر پر رکھی پھر جناب تلوار پکڑی تو سیف اللہ نے لڑنا شروع کر دیا جناب یہ جناب مار کا ختم ہوا صحابہ پوچھتے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں اے خالد بن ولید اتنی بڑی جناب اتنی بڑی جناب اتنی بڑی غلطی کہ میدان جہاد میں تلوار پھینک کر ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا حضرت خالد بن فلیز فرماتے ہیں ارے دوستو تمہیں معلوم نہیں مجھے جو بھی پتہ ملتی ہے اس ٹوپی کے صدقے سے ملتی ہے وہ پوچھنے لگے بتلا تو تھے ٹوپی میں ہے کیا کہنے لگے کیا بتلاؤں فتح کا راز ہے جس طرف جاتا ہوں فتح ہی فتح ہوتی ہے فتح کا راز تو اس ٹوپی میں ہی ہے جو پوچھنے لگے ارے بتلا کہنے لگے کیا ہے مجھے مصطفیٰ مصطفیٰ کے دربار کریمی سے ایک بال مبارک ملا تھا میں نے ٹوپی میں رکھ لیا ہے اس کو پہن کر جس طرف بھی جاتا ہوں اس کے صدقے سے اللہ فتح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بغض اہل بیت بغض اولیاء سے بچائے اور ان کی نسبتوں کے ساتھ بغض سے بچائے اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہمارے اندر سے جو حضرت پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب گولر بھی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغبرت فرمائے اور یہ بات یاد رکھ لو کہ انہوں نے کتاب جو حسب و نصب لکھی ہے اور لندن کے ایک پیر کی بھی حسب و نصب کی کتاب ہے اس کے جناب رد میں وہ حسب و نصب لکھی ہے ایسی با مدلل کتاب ہے کہ عجیب جناب والا وہ کمال کر دیا ہوا ہے اس میں وہ کتاب میں نے دیکھی نہیں اس کے چند اوراق مجھے دیکھنے کے لیے ملے تھے کسی زمانہ میں لیکن اور جت وہ جو بھی اوراق مجھے ملے تھے لاجواب تحقیق تھی اللہ تعالی ایسے مرد مجاہد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے دنیا میں زندہ رہتے ہوئے انسانوں سے خطا ہوتی ہیں کبھی کسی کا دل آزاری ہو جاتا ہے لیکن سنیوں ایک بات یاد رکھو ہو سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہو اگر دنیا سے چلا جائے اس کے اس کے متعلق کوئی قدورت بھی ہو کوئی بغض بھی ہو کوئی حسد بھی ہو کوئی کینا بھی ہو کچھ بھی ہو اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب اس کو معاف کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے وما علینا البلاغ المبین آخر میں سب لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت علامہ مفتی ہارون صاحب کی والدہ معاہدہ کے لیے صحت کی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور حضرت پیر سید نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ علیہ آپ کی آپ کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے پما البلاغ اللہ